حضرت سعید بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں تھا میں راستے میں رک گیا اور ان سے پیچھے رہ گیا اور سواری سے اتر کر وطر پڑ لیے جب دوبارہ ان سے جا ملا تو انہوں نے پوچھا تم پیچھے کیوں رہ گئے تھے میں نے عرض کیا میں نے وطر پڑے ہیں فرمایا کیا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ نہیں میں نے کہا جی ہاں ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ ہی پر ودر پڑھ لیا کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو